ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا یہ پختہ وعدہ میسا کہتے ہیں پکے وعدے کو یہ کون سا وعدہ تھا بالعمل بما فی التورات کہ یعنی تم سے وعدہ لیا عمل کرنے کا اس چیز پر جو تورات میں موجود تھی جو تورات میں احکامات تھے ان پر عمل کرنے کا جو ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا مسور الجبل اور ہم نے تمہارے سروں پر اٹھا دیا بلند کر دیا تور کو تور سے مراد الجبل یہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھا سور پہاڑ اور خاموش کے اندر ڈکشنری ہے اس کے اندر ہر پہاڑ کو سور کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ فلسطین کا مشہور پہاڑ سور کو من اصل ہی علیہ ہم نے اس کو اپنے جڑ سے اکھیڑ کر تمہارے اوپر رکھا لما ابئی تم قبولا جب تم نے اس کو یعنی کو ماننے سے انکار کیا بکلنا اور ہم نے کہا ما اجتہاد کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی دی ہے اس کو قوت کے ساتھ قوت کے ساتھ یعنی کوشش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کے ساتھ اسے لے لو معافی ہی لال لکھن اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو احکامات ہیں معافی بالعمل بھی ان پر عمل کرو لال لکھن سونارا بل معافی تاکہ تم آگ سے اور معافیت سے بچ جاؤ نافرمانی سے بچ جاؤ یہ واقعہ ہے اصل میں حضرت موسا علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ستر سرداروں کو یا ستر مشہور افراد کو جن پر پوری بنی اسرائیل کا اعتماد تھا صاحب علم کہلاتے تھے بنی اسرائیل میں ان کو لے کر جب گئے ہیں پہ اللہ کی طرف سے چونکہ تو رات ملنی تھی تو رات کا تحفہ ملنا تھا تو آپ تو آگے چلے گئے ان کو ذرا پیچھے کھڑے کر کھڑا کر دیا تو حضرت علیہ السلام تو رات لے کر آئے تو انہوں نے اور کہا کہ دیکھو بھائی ان ستر سرداروں سے ستر لوگوں سے جو بنے اسرائیل کے ساتھ آئے تھے جن کو اہل علم اہل دانش تھا ان سے کہا کہ دیکھو یہ کتاب ہے تو رات جو اللہ نے مجھے ہے اب یہ کہنے لگے کہ موسا ہمیں پتا یہ تو رات کہاں سے لے کر آیا ہے ہم نے کون سا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے دی ہے جب تک اللہ خود ہمیں ہمیں اللہ کی آواز نہیں آئے گی نہ اللہ ہمیں خود کہے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے میں نے موسا کو دی ہے اس وقت تک ہم تیرا یقین نہیں کریں اب یہ بات ہوئی تو اگر موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو آسمانوں سے آواز آئی کہ ہاں یہ تو رات ہے خزو ماں آتے بے تو مضبوطی سے پکڑ لو یہ کتاب ہے یہ میری کتاب ہے جو میں نے موسا کو عطا کی ہے اب جب آواز بھی ان کو سنائی گی آسمانوں سے اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے آواز دلوائی اب آواز انہوں نے کانوں سے سن بھی لی پھر بھی کہنے لگے کہ موسا پتہ نہیں یہ پس پردہ یہ کس کی آواز ہے ہمیں کیا پتہ اللہ بول رہا کہ کون رہا ہے پتہ نہیں کس کی آواز ہے پھر بھی نہ مانے اچھا الگر کتاب کو لے کے چل دیے جب قوم والوں کے پاس پہنچے تو وہاں پہ جا کے کہا ہاں بھائی آواز تو آئی تھی اللہ ہی نے کتاب دی ہے لیکن آخر میں جب ہم آ رہے تھے نا وہاں کوہ سے تو آخر میں اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی چیزوں پہ آسانی سے عمل ہو جاتا اتنی پہ کر لینا جن پہ نہیں ہوتا ان کو چھوڑ دینا اب ایک بات انہوں نے اپنی طرف سے اور ایڈ کر دی کہ دیکھو انتہا ہے ہر گرمی کی کی انتہا ہوتی ہے ان کے اوپر کیونکہ تو رات کے احکامات سخت تھے جب انہوں نے تو رات کو دیکھا اس کے احکامات ذرا سخت تھے جو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج سے ملتے نہیں تھے ان کی طبیعت کے خلاف تو اس لیے قوم والوں سے ان اہل علم دانشوروں نے کہا کہ ہاں اللہ نے کتاب تو دی ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا جتنے پہ عمل ہوتا ہے اتنے پہ کر لو اور نہیں ہوتا تو نہ کرو اب کیا ہوا پھر آدمی کو غصہ آیا پھر کیا ہوا فن افرو اللہ نے سور پہاڑ کو حکم دیا اور ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اب بولو اس کو مانتے کہ نہیں مانتے سارے احکامات کو ماننے کو نہیں مانو گے پوری تو رات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے پھر انہوں نے توبہ کی کہ ہاں ہم سارے کو مانتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں پھر ماننا شروع کر دیا اچھا آگے دیکھیں تم متبل گئی تم نے بادزہ لکھا تم متبل گئی تم اور پھر تم نے اعراض کیا لکھا اس کے بعد بھی یعنی یعنی جو تم نے کا فرما برداری کا وعدہ کیا تھا اللہ سے پختہ وعدہ کیا تھا تم تم اس اس سے سے نے نے روزردانی کی تم نے اس سے اعراض کیا فلولا فضل اللہ علیکم لکنتم من الخاسرین بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی وہ کیا تھی او تاخیر العذاب ایک تو اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق بخشی اور عذاب کو مؤخر کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو لکن تم من الخاسرین اے الحالکین تو تم بھی ضرور کیا ہوتے ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام علیہ کی دعا کے سب کے تمہیں معاف بھی کیا اور تم پر عذاب کو مؤخر کر دیا اللہ تمہیں ڈھیل دیتا رہا تم نافرمانی کرتے رہے اللہ تمہیں چھوڑتا رہا اگر اللہ عذاب دے دیتا لیکن تم نخواطرین تو تم پھر سرسادہ اٹھانے والے ہلاک ہونے والے ہو جاتے تو یہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے باتیں پہلے اباؤ اجداد کی ہیں لیکن سب تم لکن تم مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں کہ دیکھو تمہارے اباؤ اجداد نے یہ یہ کیا ٹھیک ہے اور تورات کے اندر چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی آپ کا ذکر تھا آپ کا تذکرہ تھا اے یہودی تم ان کو نہیں مانتے اگر اللہ اللہ عذاب کو مؤخر نہ کرے تو تم تو کیا ہو جاؤ ہر ہو جاؤ اب کیا ہوا ولاقد عالم تم البتہ تحقیق تم نے پہچان لیا الدین ان لوگوں کو اے صدو بن قمتی سب جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا آفیس سب ہفتہ کے دن کے بارے میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل رسوا بندر بن جاؤ قردت بندر خاسئین ذلیل رسوا اب دیکھیں فَلَقَدْ لام قسم یہ لام قسم ہے یعنی اس بات کی تاکید کی طرف اشارہ ہے اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے علم تم تم نے پہچان لیا اے عرب تم کن لوگوں کو اللہ تجاوت الحدہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا یعنی مچھلی کے شکار میں نہ کو مان ہو حالانکہ تمہیں اس سے ہم نے منع کیا تھا اہل عیلا اور یہ اہل عیلا تھے دیکھیے یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا یہ لوگ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے سمندر کے کنارے تو ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا چھ دن تم شکار کرو ہفتے کے دن پر عالم کی عبادت کا دن ہے اس میں صرف تم نے عبادت کرنی کوئی اور کام نہیں کرنا ان کو منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا ہفتے کے دن بھی شکار کیا اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا تو یہاں اللہ کے حکم کو انہوں نے چھوڑ دیا حد سے تجاوز کیا اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا یا اللہ کے حکم کو فتح پشت ڈال دینا یہ گویا کے حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے یاد رکھیے گا قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے تو آج ہم بھی دیکھیں اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے یا صحیح طریقے سے ان پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور اگر ہمارے بارے میں بھی نبی آخر الزماں ہمارے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم بھی بن کر بن چکے ہو یہ تو اللہ کے نبی کا صدقہ ہے ان کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ میری امت اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا خطف اور مسق یعنی زمین میں دھنسانے کا اور ان کی صورتوں کو بگاڑنے کا عذاب مسلط نہ کرنا اللہ کے نبی کے صدقے ہم بچے ہوں گے ورنہ تو حدود سے ہم بھی تجاوز کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو پتہ پوچھ ڈال کر تو اللہ فرماتے ہم نے ان سے کہا کہ پھر تم بن جاؤ دلیل رسوا بندر تو پھر کیا ہوا سارے کے سارے بندر بن گئے جب وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کی صورتیں مدد مطلب کر دی گئی بلکہ وہ خنزیر کی صورتوں میں اور بدروں کی صورتوں میں پھرنے لگ گئے مبعدینا فقانوہا تو وہ ہو گئے یعنی بندر بن گئے فہلکو بعد سلاستی ایام پھر تین دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا لما وما اور ہم نے ان کو بنا دیا عبرت کی چیز لما بین یدیہ وما خلفہ ان لوگوں کے لیے بھی جو موجود تھے اور ان کے بعد والوں کے لیے فجعلناها اے تلک العقوبہ اس سزا کو من عبرت مثل ما عملو عبرت بنایا ایسی عبرت سے جو روک دے لوگوں کو اس عمل سے جو انہوں نے اختیار کیا لما بین یدیہ وما یعنی دِن بھائی زمانیہ و رہا اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو بھی اور اس کے بعد جو آئی ہیں ان کے لیے بھی ان یہودیوں کو عبرت کا سامان بنا دیا جن کی شکلیں بگاڑی گئی للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا متقین کون ہیں اللہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بخصو بھی ذکری اور خاص طور سے متقین کو ذکر کیا بھی خلاف ہیں اس لیے کہ اس نصیحت سے اس عبرت سے یہی لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں بخلاف ان کے غیر سے دوسرے لوگ اس کے ساتھ صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے تو بہرحال یہ ان کی حالت کا ذکر کیا کہ اللہ نے جو دن خاص کیا تھا اپنے عبادت کے لیے باقی چھ دن ان سے کام موج مستی کرو ایک دن میں اللہ کی عبادت کرنی کچھ نہیں کرنا انہوں نے اس کے اندر بھی حد سے تجاوز کیا اللہ کے کر کے تو اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تفیری قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے اس کے متعلق کہ اور چونکہ یہ یہ جو یہودی ہے نا یاد رکھیے گا یہ جو مچھلی والا واقعہ ہے تو ان کو ہفتے کے دن سے منع کیا تھا یہ حضرت داغود علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا یاد رکھیے گا کیونکہ سب سے پہلے آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی ہے پھر زبور نازل ہوئی ہے پھر انجیل پھر پرانے مجید اور تورات ہو گئی تھی پھر اس کے بعد زبور یہ حضرت داغود علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس زمانے میں ہفتے کے دن سے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اور حضرت کے زمانے میں یہود کی ایک بڑی تعداد مقام ایلا یہ جو آیا نا امام سیوتی کی تفصیل کے مطابق باہم اہل ایلا ایک قلعہ ایک جگہ کا نام تھا وہاں پہ رہتی تھی یہودیوں کی بہت بڑی تعداد اور مچھلی کا جو واقعہ یہ حضرت دابود کے زمانے کے یہودیوں کا حضرت دابود علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نو سو تہتر سال پہلے کا ہے یاد رکھیے گا نو سو تہتر سال تفصیل پتر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو یہودیوں کو منع کیا گیا تھا نا انہوں نے کلم کھلا تو نافرمانی نہیں کی لیکن ہی نے کی ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کلم کھلا نافرمانی کی کہ ہفتے کے دن جا کے شکار کرنے لگے کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہیلے کیے کہ جہاں شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن جا کے ڈوریاں لگا دیتے تھے اور مچھلیوں کو جا کے پھر اتوار کو پکڑتے تھے اگلے دن جا کے پکڑتے تھے یا جال بچھا دیتے تھے ہفتے کے دن کیونکہ ہفتے کے دن ان کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا اور وہ ہفتے کے دن جلدی جلدی لگا کے آ جاتے تھے اس اتوار کو جا کے ان کا شکار کر دیا کرتے تھے وہ قریب کی زمین میں گڑا کھو دیا کرتے تھے مچھلیاں اس گڑے میں بند ہو جاتی تھی ان کا شکار کرتے تھے تو گویا وہ ہفتے کے دن بھی کام پورا ہی کیا کرتے تھے تو ان میں بھی دو جماعتیں ہو گئی ایک تو وہ جماعت تھی جو خالص تھی جنہوں نے بغت کے پیغمبر کے داود کی بات کو مانا اللہ کی بات کو مانا اور ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلن کھلا یا ہیلے کر کے مخالفت کی اب کیا ہوا جب عذاب نازل ہوا تو اور بستی کے بھی اسی طرح دو حصے ہو گئے ایک نیک لوگوں کا اور ایک بدکار لوگوں کا بد کردار لوگوں کا ٹھیک ہے اللہ کے حکم کے نافرمانی کرنے والوں کا تو جو نافرمانی کرنے والے تھے ان پر جب آزاد نازل ہوا ان کی صورتیں مصف ہو گئی تبدیل ہو گئی بندروں سے یا خنزیر سے ان کے جوان جواب بندر بن گئے ان کے پورے خنزیر بن گئے تو اب یہ جو بندر اور خنزیر بنے تھے یہ اپنے ان دیندار رشتے داروں کو جانتے تھے اور پھر ان کے پاس جا کے رویا کرتے تھے تین دن جا کے مسلسل روتے رہے لیکن تین دن کے بعد چونکہ ہلاکت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی سارے سارے کے ہلاک ہو آگے بھائی وَإِذْ قَالَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ اکبر یہ بھی گویا کے ایک قسم کا ایک انعام اور احسان یہودیوں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے تم پہ انعام کیا تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں کا ایک بندہ قتل ہو گیا جب اس کی لاش ملی اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا ہر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھی مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کسی کو قاتل کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوا سارے مل کے گئے حضرت علیہ السلام کے پاس آپ پیغمبر ہیں آپ بڑے ہیں آپ اللہ سے انقلاب ہوتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے اس کا قاتل کون ہے حکم خدا بندی حضرت موسیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم ایسا کرو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو ٹھیک ہے تمہیں اس کے قاتل کا پتہ چل جائے گا اس کا طریقہ پھر بتایا گیا تو بہرحال حضرت موت یہ پورا ایک واقعہ ہے جس کو میں انشاءاللہ کل بھی ذکر کروں گا ایک آیت پڑھ لیتے ہیں باقی انشاءاللہ تفصیل میں کل ذکر ہوگا وہ خال موسا اور اس وقت کو یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بخود قطل لهم قتیل جب ان کا ایک آدمی مردہ پایا گیا لا ادرا قاتل اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا وسألوه اور انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا ان يدعو الله کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان يبجنه لهم کہ وہ قاتل کو ان کے سامنے واضح کر دیں خدا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو قالوا اتتخذنا هزوا یہ جواب سن کر وہ کہنے لگے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو ہم تو کہہ رہے ہیں قاتل کا بتاؤ اور تم کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو حضور اے محضوم و بنا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو جی منا بھی مستری گا کہ تم ہمیں اس قسم کا جواب دیتے ہو السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان القوہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں المینہ یعنی مزاق کر کے میں جاہلوں میں سے بنوں میں تو اللہ کی پناہ مانتا ہوں اس بات سے ٹھیک ہے بہرحال یہ ایک واقعہ ہے سن لیں جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قتل کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح جو ہے وہ یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مبارک القرآن کے اندر بھی لکھا ہے اور اس کو جو مشکات کی شرح مرقات اس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک کسی دوسرے شخص کی بیٹی سے شادی کی درخواست کی مگر اس نے انکار کر دیا تو جس کی وجہ سے جس نے درخواست دی تھی اس کو قتل کر دیا گیا اب قاتل جو تھا وہ لاپتا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ فلاں نے قتل کیا فلاں نے قتل کیا فلاں اس کے ساتھ جو تھا وہ اس کے بارے میں بات کرتا تھا لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی تو سب نے مشورہ کیا کیوں نہ یہ موسا جو ہے پیغمبر ہے اگر ہم ان کی نہیں مانتے لیکن پھر بھی ان سے پتہ کر لیا جائے کہ یہ شاید بتا دیں اس بارے میں سارے حاضر ہو گئے علیہ السلام کی خدمت میں اور قطر کا واقعہ بیان کر کے یوں یوں قتل ہوا کسی نے ایک آدمی نے دوسرے کی دشمنی اس کو قتل کر دیا کسی وجہ سے تو حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے اس کا حصہ گائے کا ایک خاص حصہ وہ مردے سے جب لگائیں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے مردہ جیسے ہی زندہ ہوگا مردہ زندہ ہوگا تو فور میں وہ بتائے گا مجھے اس آدمی نے قتل کیا بھائی آواز نہیں آ رہی آواز کا مسئلہ ہے آ رہی آواز اچھا آ رہی ہے تو گائے کا ایک خاص حصہ لگانے کے لیے کہا گیا تھا کہ گائے کا ایک خاص حصہ جب لگائیں گے مردے کے ساتھ تو مردہ زندہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مردہ جب زندہ ہوگا تو فوراً جو ہے وہ بتائے گا اپنی زبان سے کہ ہاں مجھے اس فلاں فلاں شخص نے قتل کیا اور ہوا بھی ایسے جب وہ ٹکڑا گائے کا مردے سے لگا دیا گیا تو مردہ اللہ تعالیٰ کے اجازت کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام قاتل کا نام قاتل کون تھا خود اس کا اپنا بھتیجا تھا قاتل اس کا اپنا بھتیجا تھا اس کو بتا دیا اور نہیں دوبارہ اس نے دوبارہ اس کا انتقال ہو گیا جی ہاں۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ کس نے قتل کیا تھی جی۔ اب جب حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم گائے جیبا کرو تو انہوں نے سمجھا کہ موسا علیہ السلام ہم سے جو ہے وہ شاید مزاق کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوا پھر دیکھیے رب لینا ماہی حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے مطلق کہا بھائی گائے جیبا کر دو تو انہوں نے کیا کہا کہ خود اور ربا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجیے اور پوچھیے یوبئی لنا ماہی ہمارے لیے اس گائے کے بارے میں مزید وضاحت کیجیے اے ماسن نوحا یعنی مزید وضاحت سے مراد امام سیسری سے ماسن نوحا وہ کتنی عمر کی ہو ٹھیک ہے قال موسا ان اللہ یقول ان اللہ انہا بقرۃ لا فارض حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ گائے جو ہے وہ نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی ابان بین بین ہو درمیانی عمر کی ہو ابان بھائی نظارے کا ان کے درمیان کی ہو جی۔ المزور منت سنین یہ جو دو عمریں بیان کی ہیں فارض اور ذکر فارض کہتے ہیں مسلم نسم بہت بوڑھی ذکر بہت چھوٹی ان کے درمیان جو عمر ہے اس جیسی ہو درمیانی عمر کی ہو معلومات مرون بس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے من ذبح یعنی اس کو ذبح کرو درمیانی عمر کی گائے اچھا ربا کا یو بھائی جلنا مالو انہوں نے پھر کہا کہ موسا اپنے پروردگار سے کہو نا کہ یہ پوچھئے اس کا رنگ کیسا ہو اس کے رنگ کی وضاحت کر دیں ہمارے لیے کالا ان یقول بکرا تم سفرا ہو حضرت مسر اسلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو کافی اللہ یعنی سخت زرد رنگ کی کافی اللہ اس کا رنگ دردی مائر ہو شدید سخت ہو و ناظرین ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کو بھر جائے دیکھنے والوں کو خوب حسین میں لگے بے آپ یعنی اس کا حسن دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے اچھا چلیں جی آیت نمبر انہتر تک ہو گیا اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ میرا اگلا سب کچھ ہو رہا ہے آیت نمبر انہتر تک رکھیں انشاءاللہ کل اختیار